بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس جون دو ہزار پندرہ میں الدین خان آج ایڈریس کر رہا ہوں اپنے تمام ان ساتھیوں کو جو دعوت کے مشن میں مجھ سے جڑے ہوئے ہیں کیا وہ انڈیا میں ہوں یا انڈیا کے باہر آج میں نے اخبار میں ایک بہت بڑے لیڈر کی بات پڑی جس نے میرے فیس کے مطابق جھوٹ کہا کہ جھوٹ کچھ ہوتا ہے ڈائریکٹ جھوٹ کچھ انڈایا جھوٹ تو وہ جھوٹ بولے تو میں سوچا کہ سارے لوگ زمانے میں جھوٹ بولتے ہیں سارے لوگ تو ایک حدیث ہے کہ آخری زبان میں جھوٹ بہت عام ہو جائے گا حدیث آخری زمانے قیامت سے پہلے جھوٹ بہت عام ہو جائے گا تو وہ جھوٹ عام اس لیے ہو جائے کہ لوگوں کو باتیں بنانا آ جائے گا پہلے زمانے کے لوگوں کو باتیں بنانے آتا تھا اب حال تھا کہ ماہر ہو گیا بنے پہلے جھوٹ زیادہ بول نہیں پاتے تھے آپ تو زبردست باتیں بناتے ہیں اچھا زبردست باتیں بناتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو باتیں سن کر کے ریڈیو سنتا ہوں تب بھی ہر بات جھوٹ لگتی ہے تو خیر دیکھیے پاسپورٹ کے مطابق میری پیدائش فرسٹ جنوری انیس سو پچیس کو ہوئی اس کے مطابق دو ہزار پندرہ کے ختم پر میری عمر نبے سال ہو جائے گی میں روزانہ سوچتا ہوں روزانہ سوچتا ہوں تو میرے جاننے والوں میں میری ایج گروپ کے کوئی آدمی مجھے زندہ نہیں دکھائی دیتا سب مر چکے یعنی میرے جاننے والوں میں جو میرے ایج گروپ کے تھے وہ سب ختم ہو چکے تو اس بارے کہ میں روزانہ سوچتا ہوں کہ میری موت شاید آج شام کو آ جائے کشو آ جائے روزانہ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کوئی آخری پیغام دوں تو کیا دوں پھر کی ہی بڑا خاتمہ ہو جائے کل صبح بڑا خاتمہ ہو جائے تو میں اپنے ساتھیوں کو آخری پیغام کیا دوں تو بہت دیر تک سوچتا رہا سوچتا رہا تو میں نے سوچا کہ میں ان کو ایک کام بتاؤں کرنے کا کام جو میرے بعد وہ اپنی زندگی کے آخر لمحے تک کرتے رہے اللہ تمتن اللہ وانتم مسلم یعنی مرے تو اسی کام پر مرے وہ کام کیا ہے لٹریچر کو پھیلانا یہ جو لٹریچر ہمارا ہے ہم نے یقین کیجیے کہ اپنی خون نچوڑ دیا اس کو تیار کریں یعنی وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا میں اسی لیے میں کسی اور کا لٹریچر کبھی بڑے استعمال نہیں کرتا اس مشن میں کیونکہ سب لوگ اس میں ملائے جاتے ہیں صحیح مغرب صحیح مغرب اور جو ہمارا پرچہ نکلتا ہے انیس سو چھتر سے اس میں بھی ہم نے کسی کے آرٹیکل کو چھاپا نہیں کیونکہ وہ بھی صحیح مغرب ملائے جاتے ہیں تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اپنے آپ سے ایک عہد کریں اپنے آپ سے کہ مجھے زندگی بھر ایک کام کرنا ہے وہ ہے اس لٹریچر کو پھیلانا کیونکہ اس لٹریچر کے باہر میرے نزدیک کام سچائی کا ہی نہیں جتنا بھی لٹریچر بڑے بڑے لوگوں کو لٹریچر ہو چاہے وہ اردو میں ہو عربی میں ہو انگریزی میں ہو فارسی میں ہو سب میں مجھے ملاوٹ نظر آتی تو اس وجہ سے اس ایشو کو چھاپنا یعنی زیادہ محدت انداز یہ کہ جو لٹریچر چھپ رہا ہے ورڈ سے بس اور کوئی لٹریچر نہیں ورڈ سے جو لٹریچر چھپ رہا ہے اسی کو پڑھنا اسی کو پھیلانا یہ میری آخری وصیت ہے اپنے تمام ساتھیوں کی جیسے جب لٹریچر کے لفظ بولتا ہوں میں تو اس میں نمبر ون آتا ہے قرآن قرآن کا ٹرانسلیشن میں نے اردو میں کیا آپا نے انگلش میں کیا پھر میں اس کی تصویر لکھی اور میں سارے مضامین میں قرآن کی آیتیں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں وضاحت کرتا ہوں تو ساری عمر میں نے قرآن کی وضاحت کرنا ہی میرا مشن تھا کوئی بھی نہ آپ میرا کوئی بھی آرٹیکل اس میں آپ یہ پائیں گے کہ قرآن کی کسی آیت کو لے کر کے اس کی وضاحت کرنا کل اتوار ہے کل مجھے بولنا ہے تو میں کل سے سوچ رہا تھا کیا بولوں تمہاری میرے جائیں میں ایک آیت آئی اس آیت کو لے کر میں بولوں تو دیکھیے جب میں لٹریچر کے لفظ بولتا ہوں تو اس میں نمبر ون تو آتا ہے قرآن قرآن کیونکہ ہماری بیس ہے تو ہمارا مشن یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ دنیا کی تمام میجر زبانوں میں کیا جائے اس کو پھیلایا جائے کل ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ پندرہ زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں ہمارے مشن کے تحت پندرہ زبان کچھ ہنڈریڈ پرنٹ ہے کچھ ابھی اور باقی ہے تو قرآن کا ترجمہ ہر زبان کیونکہ میرا دیکھ مشن جو ہے اس حدیث سے لے کر بنا ہے ایک آیت اور ایک حدیث قرآن میں ایک آیت ہے نظر الفرقان اور آپ بھی لیکون علی عالمی نذیر یہ کتاب بھیجی گئی قرآن کہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے وہ نظیر بنے تو دنیا چنا پہنچا نہیں وہ کہاں پہنچا سکھ مسلمان تو بھائی پھنسے ہوئے پہلے بھی پھنسے تھے اب بھی پھنسے گئے جب پرنٹنگ پریس آ گیا تب بھی پھنسے گئے اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کا کلام دنیا کے ہر گھر میں پہنچ جائے گا آخری زمانے میں چھوٹا بڑا گھر وہ ہر انسان تک پہنچ جائے گا تو یہ ہے ہمارا مشن کہ اللہ کا کلام تمام انسانوں تک پہنچ جائے اور یہ جو ہم نے کتابیں لکھی ہیں وہ ہے سپورٹنگ لٹریچر سپورٹنگ لٹریچر یعنی قرآن کو سمجھانے والا کیونکہ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن کا صرف ٹرانسلیشن آپ پڑھتے رہیں گے تو فائدہ تو بہت ہوگا آپ کو لیکن آپ کی زندگی وہ اس سے شامل نہیں ہوگا یہ تو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پڑھنا پڑے گا قرآن کو اپلائڈ وے میں اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کو اپلائی کر کے پڑھنا پڑے گا تو ہمارا لٹریچر جو ہے وہ سب اپلائڈ وے میں قرآن کو بتاتا ہے کیونکہ قرآن کا ہم نے تجربہ کیا قرآن کی تصویر لکھی ایک تو براہ قرآن تھا اور جو جتنا بھی لٹریچر تیار کیا وہ سب جو ہے قرآن کو اپلائڈ ہوئے پیش کرتا تھا یہ یہ تو دیکھیے میرے ساتھی چاہے انڈیا میں ہوں انڈیا کے باہر اگر وہ میری بات مانتے ہیں تو میں ان سب سے ایک بات کہوں گا ود آؤٹ اینی ایکسپشن ہر ایک سے جو میرا ساتھی ہو یا بتاتا ہوں کہ میں ان کا ساتھی ہوں اس مشن میں ہر ایک اپنی ایک دعوتی ڈائری بنائے دعوتی ڈائری ہر دن اس میں لکھا کہ آج میں نے لٹریچر کو پھیلانے کے لیے کیا کیا اسی بات کو لکھا ہو وہ آپ نے ایک چھوٹی سی کتاب ہمارا آپ جانتے ہیں کہ دو ورق کی چار ورق کی دس ورق کی اور ہزار صفحے کی بھی کتابیں ہیں چھپ چھپی ہیں تو آج آپ نے کون سی کتاب کسی کو دیا ایک تو یہ کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں کسی گیدرنگ کی جگہ پہ جا کر وہ بھی بہت بڑا کام ہے لیکن آپ کو ہر دن کم از کم ایک شخص کو کوئی کتاب دینا ہے اور اس کو دوارے میں لکھنا ہے جو آدمی ایسا نہیں کرے گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا ساتھی نہیں قیامت میں میرا اس کا کوئی ساتھ نہیں ہوگا جو آدمی میں اس اس پر عمل نہ کرے تو وہ نہ دنیا میں میرے ساتھی ہے نہ قیامت میں میرا اس کا ساتھ ہوگا تو آپ جس دن کوئی دعوتی کام یا کوئی لٹریچر نہ پھیلا سکیں تو آپ یہ لکھیے کہ آج میں نے کوئی کام نہیں کیا آج میں نے کوئی کتاب نہیں دی یہ بھی ایک کام ہے یعنی اس احساس کو زندہ کرنا کہ آج تو میں کام نہیں کر سکا یہ بھی ایک کام اور دیکھیے دوسری اہم بات کیا ہے ہر مشن کا ایک بیس ہوتا ہے اس بیس پر مشن کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ پولیٹیکل مشن ہو یا مزید مشن ہو ایک بیس ہوتا ہے اس کو کھڑا ہوتا ہے تمام جتنے دوسرے مشن ہیں ان کی ایک بیس بن چکی ہے ہمارے مشن کی ابھی تک بیس نہیں بنی بیس کا مطلب ہے پاپولر بیس لوگوں کے درمیان اس کا ایک ایکسپٹینس یہ بنانی اس کی وجہ کیا ہے تمام دوسرے مشن عوامی ٹیسٹ پر چلتے ہیں عوام جو چاہتے ہیں وہی آپ بھی مشن چلا لیتے ہیں تو فوراً کا فوراً آپ کو عوام کا ایکسپٹینس مل جاتا ہے بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو پاپولر بیس فون مل جاتی ہے آپ کو جسے مہاتما گاندھی نے آزادی کا شروع کر تو فورنوں کو پاپولر بیس مل گئی کیونکہ سارے لوگ آزادی چاہتے تھے انہوں نے نعرہ لگا آزادی کا تو سب اکٹھا ہو گئے ایسی مذہبی کچھ لوگ ہیں جو بہت سستی جنت کی باتیں بتاتے ہیں دان ہاتھ سے گیس پانچ کلو تو جنت ہے بس کر لو تو جنت ہے وغیرہ تو ان پاپولر ڈش تھی کیونکہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کیے بغیر جنت مل جاؤں کوئی محنت نہ کرنا ہو کوئی سیکریفائز نہ دینا ہو جنت مل جائے تو اس کو فیٹ کیا انہوں نے اب تھوڑا سا بھی اکٹھا ہوگی دیکھیے ہمارا جو مشن ہے یہ مشن بہت ہی کریٹو مشن ہے جس کی کوئی پہلے سے پبلک بیس نہیں تھی عوامی ٹیسٹ پر نہیں چھوٹ چل رہا ہے یہ ہے سائنٹفک دور کے لحاظ سے اسلام کا انٹرپریٹیشن اس پر کھڑا ہوا یہ تو لوگ جانتے بھی نہیں کہ سائنٹفک دور کیا تو اسلامک ہمیں ایک بیس کریٹ کرنا تھا بنا بنا کریٹ لیے موجود نہیں تھا دوسروں کے لیے بنا ب رہا تھا عوام جو چاہتے تھے وہ شروع کر دیا ہمیں ایک بیس کریٹ کرنا ہے تو جو میں اتنا کہتا ہوں لٹریچر پھیلانے کے لیے تو وہ اسی لیے لٹریچر بہت پھیلے گا بہت پھیلے گا بہت پھیلے گا تب ایک بیس بنے گی تب اصلی کام شروع ہوگا ابھی تو اصلی کام نہیں شروع ہوا کیونکہ پبلک بیس نہیں بنی تو وہ جو کام ہے کہ گھر گھر میں ہر انسان تک اللہ کا کلام پہنچ جائے اس کے لیے ضروری ہے پاپولر بیس تو میں اپنے سب ساتھیوں کو چاہے انڈیا میں ہوں یا انڈیا کے باہر سب سے یہ کہوں گا کہ اس بات کو جانیے کہ یہ مشن کیا ہے یہ مشن ویسا مشن نہیں ہے جیسا کہ انہیں شروع کرتے ہیں اور بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں خود بیس بنانا ہے تب بھیڑ اکٹھا ہوگی کسی پر بھیڑ اکٹھا نہیں ہوگی لوگوں کی آف تھنکنگ بدلنا ہے لوگوں کا ٹیسٹ بدلنا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ زبان کیا زبان ہے دور جدید کیا ہے آج کا ایڈی ایم کیا ہے آج کسی بات کو کب سب شدہ سمجھا جاتا ہے یہ سب بتانا ہے جس بے خبر ہے لوگ تو دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ تمام میجر زبانیں جو دنیا کی ہیں اس میں تیار کر کے عالمی سطح پھیلانا عالمی سطح پھیلانا یعنی ایک تو یہ کہ آپ اپنے ساتھ رکھیں جہاں کوئی ملا اس کو دیں گیدرنگ میں جائیں مختلف طریقے سے کریں جسے اب تک کرتے رہے اس کو اور تیز کرنا ہے کہ قرآن ہر انسان کی اپنی زبان میں پہنچ جائے فزیکل ڈاکٹر نے بتایا کہ چینی زبان کا تجربہ تیار ہو گیا ہے وہ ساتھ چھپ رہا ہے تو لٹریچر جو ہے اس کو پھیلانا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں سے میرا میرا جو ذہن میں مسئلہ چھایا ہوا تھا کہ اسلام کی امیج کو کیسے صحیح کیا جائے آپ جانتے ہیں آج اسلام کی امیج کیا ہے Islam is the religion of violence یہ امیج ہے Islam is the religion of violence تو بہت دنوں سے میں اسی تھا کس طرح سے اس امیج کو بدلا جائے اور بتایا جائے دنیا کو اسلام از ریلیجن آف پیس تو بہت لوگ سوچتے سوچتے اب میں نے ایک کتاب تیار کی ہے جو تیار ہو گئی ہے بر وقت انگلش میں ہے وہ پھر ان شاء اللہ اس کا تجربہ چھپے گا عربی میں اردو میں فوجی زبان میں ہو سکے تو یہ جو کتاب ہے یہ سچ پوچھے تو میری زندگی بھر کی سوچ کا نچوڑ ہے کیونکہ بس یعنی ایور بان ایز اے پیسفسٹ یعنی امن پسند انسان کے حصے بے پیدائش ہوئی تو شروع سے میرے ذہن میں یہ اور جب سے مجھے اسلام کا کام کرنے کا شوق ہوا تو اس کا پہلا واقعہ جو مجھے یاد ہے اس وقت میں آدموڑ میں تھا یہ غالب انیس سو پچاس کی بات ہے انیس سو پچاس سے لگ بھگ کی تو آزم گڑھ میں ایک ایگزیبیشن لگتی تھی اس زمانے میں ایسا تھا ہر سال تو انیس سو پچاس میں غالباً ایک الیکشن لگی اس میں ہم نے بک اسٹال لگایا بک اسٹال اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے اور اس وقت تو ہماری کتابیں ابھی تو کچھ تھے ہی نہیں لیکن ایک شوق تھا تو بک اسٹال جو لگایا تو اس میں ایک بہت بڑا بینر لگایا تھا اس کے اوپر جو دور سے دکھائی دیتا تو ہمارے ساتھی تھے ایک جوان میں محمد یوسف آرٹسٹ وہ آرٹسٹ تھے اعظم گڑھ میں تو اس بینر کو انہوں نے تیار کیا تھا کاربن لال رنگ کا چمکتا ہوا بہت موٹے موٹے حروف میں ایک آیت کا ترجمہ تھا اس میں وہ تھا و اللہ ید ارادہ اسلام تو یہ آیت لکھی ہوئی تھی اس کے نیچے انگلش میں ترجمہ تھا اس کو and God calls to the home of peace and God calls to the home of peace تو امن جو ہے اسلام کو مذہب امن کے حصے پیش کرنا یہ کہ میرا کہنا چاہیے کہ پیدائشی میرا وہ ہے پیشن جب میں پوری طرح سمجھتا بھی نہیں تھا کہ امن کیا چیز ہے انیس سو پچاس میں میں اتنا واقف نہیں تھا کہ امن کیا چیز ہے اس کی امپورٹینس کیا ہے لیکن پسندی میرے نیچر میں انٹرووین تھی تو اس وقت سے سوچتے سوچتے اور بہت سے آپ نے آرٹیکل لکھے بہت سی کتابیں بھی لکھی آخری یہ میری کتاب ہے اس کا نام ہے ایج آف پیس اس میں مسلمانوں کو بتایا کہ تم لڑائی بھڑائی کر رہے ہو یہ تو ٹرائبل ایج کی بات ہے لڑائی بھڑائی ٹرائبل ایج میں ہوتی تھی اب تو سائنٹفک ایج ہے ڈیموکریسی کا زمانہ ہے مذہبی آزادی کا زمانہ ہے اب لڑائی بھڑائی کیجیے پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو اب لڑائی بھڑائی کس لیے اب تو پیسفل طریقے سے دعوت کام کرو کیا یہ اس کا خلاصہ ہے اور اس میں آج میں نے ایک آئٹم لکھا ہے آج ہی براک اوباما کی اسپیچ جو آئی ہے اس کو لے کر تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سپر پاور بنایا تھا سپر پاور اور اس کے صدر بنائے گئے ابراہ اوبانا اب پھر اس کو دوسرا ٹرم بھی ملا دو ٹرن ملے ان کو اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں ایک مایوس انسان ہوں کیونکہ جو چینج میں لینا چاہتا ہوں وہ چینج نہیں لا سکا میں امریکہ میں تمہیں لکھا ہے کہ یہ جو جو لوگ اسلام کے نام سے سے ملٹیسی چلا رہے ہیں اسلامی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں اسلامی نظام کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کو سبق لینا چاہیے کہ سب سے بڑی پاور جو چینج میں لانا چاہتے تھے امریکہ میں وہ پریزیڈنٹ بنے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ اختیار ہوتا کیونکہ وہ صرف امریکہ میں نہیں لا سکے تھے آپ کہتے ہیں دنیا بھر میں حکومت قائم کرنے کا شاید دنیا میں حکومت وہ تو امریکہ میں نہیں چینج لا سکے یہ میں لکھا آج تو یہ دنیا سے سبق لیجیے کہ آپ بلڈ بل کر صرف اپنے کو ماریں گے دوسروں کو ماریں گے اپنے کو ہلاک کریں گے دوسروں کو ہلاک کریں گے ہونے والا کچھ بھی نہیں نہ دنیا میں اس لڑائی بڑائی سے کوئی نظام آئے گا نہ حکومت کام ہوگی ہلاکت تباہی تو یعنی آپ کر رہے ہیں اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر کام کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ لکھے جا رہے ہیں اس آیت کے تحت بلا ہاؤس آف مسدین اللہ اس کا بھی کتاب بڑھ رہے تو اس میں سارے مثالیں ہیں سارے حوالے ہیں کتاب میں یہ کتاب بیانی انداز میں نہیں بلکہ جس کو میں کہا کرتا ہوں ارینجمنٹ آف فیکٹس میرا اسلوب رہا ہے اس کے بارے میں کہتا تھا کہ میرا اسلوب ہے ارینجمنٹ آف فیکٹس یہ دو سو سفید کتاب جو ہے دو سو یا ڈھائی سو ہو شاید وہ پوری ارینجمنٹ آف فیکٹس ہے اور ساری حقیقتوں کو میں نے دکھایا ہے کہ صرف صرف امن ہی اس دنیا میں قائم ہوتا ہے امن ہی کو برقراری ملتی ہے لڑائی بھائی کو نہیں تو دیکھیے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کام کرنا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ساری دنیا میں جتنے ادارے ہیں پیس کے نام پر یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹ ہیں جماعتیں تنظیمیں قائم ہیں جہاں پیس کے نام سے کوئی قائم ہے کچھ اس کے ایڈریس بنائے اس کے ایڈریس کی فیس چاہے وہ ایڈریس لاکھوں ہو کتنا بھی ہو اور ہر ایک کے نام کم از کم دو کاپی اس کتاب کے بھیجیں بھیجا تیس ان سب کو بھیجنا اسی طریقے سے دیکھیے اس زمانے میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے وہ ایک پیپر نکلتے ہیں میگزین چھپتے ہیں اور جنرل چھپتے ہیں جن میں ایک کالم ہوتا ہے ریویو کا ایک کالم ہوتا ہے ریویو کا ان کو آپ بھیجیں گے تو وہ ریویو کریں گے وہاں بھی آپ کو دو کال بھیجنا ہے تو کتنے بھی انگلش کے ہیں انگلش کے کتاب انگلش میں انگلش کے پیپر انگلش کی میگزین انگلش کے جنرل سب کو آپ کو یہ لکھ کر بھیجنا in favour of review in favour of review کر کے بھیجنا تو جتنے بھی پیس کے نام سے جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی پرچے ہیں جہاں بھی کچھ ہو رہا پیس کے نام پہ ان کو یہ کتاب پہنچانا ہے تو میں آپ سب لوگوں کو ایک ہی مشن دیتا ہوں ایک ہی مشن وہ یہ کہ اس لٹریچر کو جو ہم نے تیار کیا ہے جو گڑبڑ سے چھپ رہا ہے اس کو لے کر کے اب پھیلائیں میں یہ کہوں گا کہ آپ ہر شخص اس میں اپنی پاکٹ سے پیسہ خرچ کرے کوئی ایک ہی روپیہ خرچ کرے اس وقت دنیا کو ضرورت ہے صرف پیس کا پیغام دینے کی اسلام جو پیس ہے اس کو بتانے کی اسی میں تو پیس ہے اس کو پڑھو تو میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کو کہ لٹریچر کو پھیلانا پھیلانا پھیلانا تو قرآن کا ٹرانسلیشن مختلف زبانوں میں پھیلانا اور جو لٹریچر ہے اس کو پھیلانا اور جو کتاب ہے ایج آف پیس اس کو تو خاص طور پر ہر اس جگہ جہاں لفظ پیس ہے پیس کلب بھی کوئی تو دے بھیجیے جو انڈیا میں ہے آپ جانتے ہیں کئی پیس کے ادارے ہیں ایک ہے دلی میں گاندھی پیس فاؤنڈیشن بہت سے ادارے دلی میں انڈیا میں اور دنیا بھر میں یہ کام کرنا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنا پڑے گا تب جا کر کے اسلام کی امیج بدلے گی تب پاپولر بیس بنے گی ہماری نہیں تو کچھ ہونے والا نہیں کوئی دوسرا کام کرتے کیجیے بھیڑ بھاڑ اکٹھا کیجیے جلسے کیجیے اور جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ سب کتنا ہی کر ڈالیے کچھ ہونے والا نہیں جو کچھ بھی ہوگا وہ لٹریچر کے تھرو ہوگا کیونکہ ہمارا مشن جو ہے لٹریچر بیسڈ ہے اور یہ عین قرآن ہے کیونکہ قرآن میں دیکھیے علامہ بالقلم قلم بالقلم قلم قلم کے ذریعے اللہ نے تعلیم دی تو قلم کیا چیز ہے قلم کی کتاب لکھی آتی ہے یعنی اسی کو میں لٹریچر کہتا ہوں یعنی اللہ کا طریقہ ہے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا وہی ہمارے مشن میں لٹریچر کے ذریعے لوگوں کو بتانا قلم کیا کرتا ہے قلم کوئی گھوڑا ہاتھی تو بناتا نہیں قلم کوئی بلڈنگ کا تھوڑی بناتا ہے لٹریچر پر کرتا ہے تو اللہ بالقلم کے بانے ہیں کہ اللہ کا طریقہ ہے کہ لٹریچر کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جائے اس زمانے میں دیکھیے کتنی آسانی ہے پہلے زمانے آپ بہت سے دے سکتے تھے کیونکہ پوسٹر ہی تھا پوسٹر سسٹم کہاں تھا پہلے تو اللہ کے فرشتے سے اس زمانے میں پیس کے نام پر بہت ادارے ہیں ساری دنیا میں اور یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹ ہمارے جامعہ ملیہ میں ڈپارٹمنٹ ہے پیس کا پیس کا ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹیوں میں پیس کا آشرم بنے گے شانتی آشرم میں گیا تھا بولتا ساؤتھ انڈیا بات ایک ہے شانتی آشرم شانتی بنے پیس پیس کا آشرم بنا ہوا تو پیس بہت ہی زیادہ فیڈ سبجیکٹ ہے اس زمانے میں سبجیکٹ کم تو ہوا ہاں تو میں نے بہت کتابیں پڑھی پیس پر جس کو ہیں اس پیسفزم کسی کتاب میں میں نے کوئی کلیرٹی نہیں پائی حتیٰ کہ پیس کی ڈیفینیشن بھی نہیں ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس کسی کتاب میں میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی نہیں پائی تو لوگ چاہتے ہیں پیس لیکن لوگوں کو پتہ نہیں پیس کیا چیز اب مجھے اس کا راز قرآن سے ملا اس کا راز مجھے قرآن سے ملا کہ پیس کیا ہے پیس کیسے ایج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے ایج آف پیس تاریخ کی پہلی کتاب ہے جس میں پیس کو کلیئر طور پر اور دلیل سے حوالے سے بتایا گیا تو آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ سارے فرشتہ بنائیں سب کو ایڈریس حاصل کریں اور صاحب کو بائی پوسٹ بھیج دیں صاحب کو دو دو کاپی دو دو کاپی دو دو کاپی اور جتنے میگزین ہیں جرنل ہیں ان سب کو دو دو کاپی ان بڑا پھر بھی کا اسٹمپ لگا کر کرتی کیونکہ دیکھیے زمانہ میں کتنی آسانی ہے پہلے زمانے میں آپ کر سکتے تھے صاحب یعنی ایک جگہ ایک دلی میں بیٹھ کر کب دنیا میں بھیج سکتے ہیں تو دیکھیے وہ جو حدیث ہے اللہ ظاہر لرز بیت تو مدرین اللہ اطخا اللہ کلام کہ زمین پر کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا مگر اللہ تعالیٰ وہاں ورڈ آف گاڈ اللہ کلام پہنچا دے گا تو اس میں کہا گیا کہ اللہ پہنچا دے گا لیکن اللہ خود نہیں پہنچاتا انسانوں کے ذریعے پہنچتا ہے ہر زمانے میں یہ ہوا کہ اللہ کے منشا کو پیغبروں نے پورا کیا تو آپ غور کیجیے کہ میں سوچتا ہوں کہ قیامت آئے گی اور سارے انسان اکٹھا ہوں گے ایک ایک انسان ایک عورت اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ان لوگوں کو آگے لاؤ جنہوں نے میرے اس منصوبے کو پورا کیا یہ ساری دنیا میں گھر گھر ایک ایک فرد تک میرے کلام کو پہنچا دیا تو لوگ دیکھیں گے کہ فرشتے کس کو سلیکٹ کرتے ہیں کیسے عجیب ہوگا وہ لبا کہ فرشتے ان لوگوں کو سلیکٹ کر کے آگے کھڑے کریں گے اللہ کے سامنے خدا یہ ہے بولو یہ ہے سعادت جو ملے گی ایسے انسانوں کو جو اللہ کی بات کو سارے انسان تک پہنچا دے اور چونکہ رکاوٹ ہے اس زمانے میں امیج اسلام کی جو بگاڑ دی گئی ہے تو ایک پری دعوی کام ضروری ہو گیا وہ ہے امیج بلڈنگ ایک دعوت ایک پری دعوت تو دعوت تو یہ کہ آپ لٹریچر پھیلائیں قرآن پھیلائیں دیکھیے ایک پری دعوت مطلوب ہے وہ ہے امیج بلڈنگ اسلام کی ایسی تصویر جس میں لوگوں کو ڈر نہ لگے تو کاٹنے والا مذہب یہ تو لڑائی بھائی کا مذہب جسے میں گیا ہوا تھا انگلینڈ میں وہاں آئرلینڈ کے قانون بھی ملے تو اس نے کہا کہ آئرلینڈ میں کچھ لوگوں نے دیواروں پہ لکھ دیا آف مسلمس اس زمانے کی بات ہے جب آیت اللہ خمینی نے فتوا دیا تھا کہ رجوع رجوع ڈالو تو آپ جانتے ہیں کہ لکھا جاتا ہے پہلے آف آف ڈاگ ڈاگ تو انہوں نے لکھ دیا آف مسلم کہ مسلمان کہے گا کہ تم نے ہمارے رسول کی شان میں گزار کہ ہم تم کو ماریں گے اب آپ کو کوٹ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں بس مجھے کہا کہ آپ نے ہمارے کے کسان گسائی کی بس بڑھا لے تو بیور آف ڈاک کے بجائے وہاں لکھ گیا انہوں نے بیور آف مسلم مطلب یہ ہے اسلام کی امیج لوگوں نے تو ایک ہے دعوت ایک ہے پری دعوت تو پری دعوت یہ ہے کہ اسلام کی امیج کو درست کیا جائے تو یہ جو ایج آف پیس جو کتاب ہے وہ اسلام کی امیج کو درست کرنے کے لیے اسلام کی امیج اگر درست نہیں ہوگی تو لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہوگا تو ہمارا مشن اصل تو یہی ہے کہ اللہ کی بات اللہ کا میسج دنیا میں ہر انسان تک پہنچے لیکن ایک ایسا زمانہ جبکہ جنہوں نے اسلام کی امیج کو بگاڑ رکھا ہے اس کے ضروری ہے کہ پہلے امیج بلڈنگ کا کام کیا جائے امیج بلڈنگ کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں تو پر میں نے تین چیزیں بتائی آپ کو ایک ہے قرآن کے ترجمے مختلف زبانوں میں اور دوسری کہ لٹریچر جو ہے اور تیسرا میں نے بتایا کہ یہ جو کتاب ہے ا پیسٹ کو ان سب چیزوں کو فلٹ کرنا جو اس کو کہتے ہیں لٹریچر کو آپ کو فلٹ کر دینا فلٹ فلٹ کر دینا یعنی خود سوچنا ہے کہ ہم کیسے پھیلا کیسے لوگوں کو تک پہنچائیں لوگ نہیں آپ گھر میں آپ کو ناک کریں آؤ بھی بجے دو کوئی آ کر آپ کو ناک نہیں کرے گا آپ کو خود سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہنچائیں کیسے پہنچائیں اور آپ کے اپنے ڈیلی ٹائم میں اس کے لیے ایک حصہ بنانا ہے روزانہ کچھ کچھ یہ جو میں نے کہا کہ ایجا پیس کو دنیا کے تمام ان اداروں میں پہنچانا ہے جو پیس کے نام پر قائم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ لائبریری وغیرہ سب جگہ تو میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایجنسی ہوں گی کام کرتی ہوں گی جسے ایونٹ مینجمنٹ کی ہوتی ہے یعنی ایسا کوئی رسپانسیبل ادارہ اگر ہو کہ وہ سچ مچ تمام ایڈریس نکالے ان کو پیکنگ کرے بائی پوسٹ سب کو بھیجے اس کا کچھ ظاہر کچھ کچھ وہ معاوضہ دیں گے لیکن آنےسٹلی کریں تو ایسا ہوگا کوئی ادارہ دلی میں اس پرپز کے لیے تو ہم نہیں سمجھتے ہوگا کوئی آپ کو اپ, کوئی آدمی اپنے لوگوں میں سے مل جائے گا جو ریسپانسبلٹی کے ساتھ اس کام کرے جی یہ بھی چاہیے بات جو بائی پوسٹ جا سکتا ہے وہ تو دلی سے بنا سکتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں جو پوسٹل سسٹم ہے وہ ہم کو موقع دیتا ہے کہ دلی میں بیٹھ کر کے ہم دنیا پہنچا سکے کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے یہاں سے یعنی ہمارے ادارے سے پندرہ زبان میں ترجمہ چھپ جائے گا میرے خواب کال میں نہیں پیسہ کل ڈاکٹر صاحب بتایا چائنیز میں فرینچ میں یعنی ہمارے ادارے سے پندرہ زبانوں میں ترجمہ چھپ جائے گا ہمارے اپنے ادارے سے جو سوچا بھی نہیں تھا گڈ وارڈ چھاپا تو اس طرح سے قرآن کا ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ ایج آف پیس کو بھی پھیلانا ہے اور پیس کے نام پر جہاں جہاں کہیں کام ہو رہا ہے کوئی انسٹیٹیوشن ہے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے لائبریریاں ہیں پیشوار لوگ ہیں جو کسی نام پر کتاب چاہیں گے ملے ان کو پڑھیں تو سب کرنا ہے تو آپ کے ساتھیوں میں کوئی ہے جو اس کو بطور مشن کرے جیسے دیکھا جی ہم پولینڈ گئے تھے تو آپ کا دوں گا وہ ایک صاحب تھے وہاں ہاں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو پیسفل ٹرانسلیشن ہاں، کیا کون صاحب تھے وہ تھے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ د پیسفل ریلیجن کس تو پیسفل ریلیجن ہے وہ وقت آنا چاہیے اور اس زمانے میں انسان کو سب سے زیادہ پیس چاہیے سب کو پیس چاہیے پیس چاہیے اور عجیب بات ہے دیکھیے اسلام اس وقت بھی اسلام نے ہی کیا تھا وہ آج پڑھیے صاحب ہاں دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم آگ کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تمہیں بچایا تم آگ کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تمہیں بچایا آگ کا مطلب کیا ہے لڑائی لڑائی لڑائی وہ اللہ جب آئے وہ تھا ٹرائبل ایج ٹرائبل ایج میں سب سے کلچر تھا وار کرتے وار کرتے سارے دنیا بھر لڑائی بڑی ہوتی تو یہ آیت جو ہے عرب کے لیے نہیں ہے پوری دنیا کے لیے کہ دنیا کھڑی ہوئی تھی ٹرائبل ایج کے زمانے میں وار کلچر کے رائے لڑنا پھرنا مارنا کرنا کہ اسلام نے اس کو پیس کا راستہ دکھایا اور پیس کے راستے پر لایا اسی کو آپ ریپیٹ کر دیں دوبارہ اب تو مسلمان خود مشغول ہو گئے ٹرائبل کلچر چکن لوٹ گئے تو اب دوبارہ ہمیں ایک ایسے دنیا کو جو لوٹ گئی ٹرائبل کلچر کی طرف یعنی وار کلچر کی طرف اس کو لوٹانا ہے پیس کلچر کی طرف تو میری دعا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں آج سب سے بڑا کام جو اللہ کو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ انسان کو اسلام سے متعارف کیا جائے جو صحیح معنوں میں بھیجے لگتی تو یہی کام آپ کو کرنا ہے اور اس کام کے جو لوگ اٹھیں گے اللہ ضرور کی مدد کرے گا بغیر سن سے اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے یعنی اللہ کے مشن میں اپنا آپ کو لگائے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کو یہ سمجھ دے کہ اس وقت اللہ کا منشا کیا ہے اللہ کا مشن کیا ہے اور اللہ کا پیغام کیا ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دیں تاکہ اللہ کی نصرتیں ٹوٹ پڑے آپ کے اوپر بنا تحبل نکان تسمی العلیم وہ تو نکان تب الرحیم وصلی اللہ علی خیر حلفی محمد والی و صابی اجمعین برحمت الرحیم